شروع ہوتا ہے یہ باب ہے باب الخوف من الشرک شرک کا خوف ہر شخص کو شرک کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے باب کی ضرورت تھی اس سے قبل جو تین باب آپ نے پڑھے ہیں وہ سب حقیقت توحید پر مشتمل تھی توحید کا ثواب توحید کی فضیلت اور یہاں تک کہ جو شخص صحیح معنی میں توحید کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا کی حقیقت ہم نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی یقیناً وہ اس جماعت میں داخل ہوگا جو جماعت جنت میں بلا حساب داخل ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد ستر ہزار بیان کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے بڑے شفیق اور رحیم ہیں آپ نے اس تعداد میں اضافے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کری اور فرا کے معقل راج سب اون الفن جو ستر ہزار ہیں ان میں سے ہر شخص کے ساتھ ستر ہزار اور بھی لگا دیتا ہوں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور یہ بات آپ نے سن لی اور سمجھ لی یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو اپنایا اور ان کی توحید میں ذرہ برابر شرک کی آمیرش نہ ہوئی اور اگر کسی دور میں ہوئی ہو تو انہوں نے سچی توبہ کر لی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچی توبہ کرنے والا اس گناہ سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے تو یہ حق اہل توحید کا ہے تو ان ابواب کے ذکر کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ چوتھا باب قائم کیا ہے من الشرک کہ شرک کا خوف ہر شخص کو دامنگیر ہونا چاہیے اور اس عظیم گناہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ایسے عمل اختیار کریں جس عمل کے نتیجے میں شرک جیسا گناہ مٹ سکتا ہے بعض اوقات انسان انجانے میں شرک کر بیٹھتا ہے اس سے بالکل بھولے سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا تو اس قسم کے شرک سے بچاؤ کا طریقہ شریعت میں موجود ہے مسلم احمد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین تو کوفی بدلہ براعت من الشرک اللہ تعالیٰ اس دن کے شرک سے اسے بری کر دے گا ایسا شرک جو غفلت میں ظہول میں یا نسیان خطا غلطی سے سرزد ہو گیا جس کا اس کو احساس نہ رہا ہو تو وہ شرک معاف ہو جائے لیکن جو جان بوجھ کے ہو اس کا علاج سچی توبہ ہے ایک ایسے عزم صادق کے ساتھ اور سچے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کرنا تو اس لحاظ سے یہ بات بڑی اہمیت کا حامل ہے باب الخوف میں نہ شرق کہ شرک کا خوف ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے دیکھیں یہ خوف اگر ہمارے دل میں موجود ہوگا تو اللہ رب العزت دلوں کے بھید جانتے ہیں تب یہ جان لے گا کہ میرا یہ بندہ شرک کی برائی کو جانتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف موجود بھی ہے تو یقیناً یہ خوف اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے گا اور اللہ رب العزت کسی بندے کو توفیق کب دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میرا یہ بندہ خود اس راستے کے لیے کوشش کر اور اگر بندہ کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق نہیں دیتا سبول جو لوگ ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں ہمیں ہدایت دیتے ہیں راستے ان کے لیے کھولتے ہیں اور ان کو توفیق دیتے ہیں اچھی کوشش کرے گا اچھی توفیق ملے گی اور اگر وہ بری کوشش کرے گا بری توفیق ملے گی تو من جو شاد کے رسول الحم الخدا غیر سبید المنی نول ہی مات ولہ رسل ہی جہنم مسیح کہ رسول کی نافرمانی کرے گا اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرے گا یہ خراب کوشش ہے نول ہی ما طول جس راہ کو اس نے منتخب کیا ہم اس راستے پر اس کو چلا دیں گے لگا دیں گے یہ تیرا اپنا انتخاب ہے اس غلط انتخاب کی توفیق بھی اس کو ارزاں کر دیں گے وہ چلتا رہے گا اس غلط راستے پر اور پھر اس ہی جہاں ایک وقت آئے گا اسے پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے تو اچھی اگر کوشش ہو اچھی نیت ہو اچھا عزم ہو اچھے حرص ہو تو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور اگر بری نیت ہو برا عزم ہو تو اس کے لیے راستہ بندے کو وہی دے دیتا ہے اور اسی راستے کی توفیق ارزاں کر دیتا ہے اور اس بدنیتی کا اس کو سلا بھی دے دیتا ہے جیسے نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ادا تقابل مسلمان میں شعیق ہی نلقات اور مقدول قلعہ دو مسلمان اگر تلوار پکڑ کر سامنے سامنے آ جائیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تو قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی دونوں جہنم صحابہ نے پوچھا حاضر القاتل فما المقتول یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں گیا کہ اس نے قتل کیا لیکن مقتول کا کیا گناہ ہے جو قتل ہو گیا اس کا کیا گناہ ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا فرمایا کہ لیے انا ہونا خالی سن اللہ قتل صاحب ہی اس لیے کہ جب وہ تلوار اٹھا کر نکلا ہے تو اس کے دل میں حرص تھی تھی نیت کہ میں اس کو ماروں مار نہیں سکا قتل ہو گیا تو اپنی بدنیتی کا اس کو سلا ملے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو شرک کا خوف دل میں ہونا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو علیم بذات صدور ہے جب بندے کے دل میں جھانکے گا دیکھے گا اس دل میں شرک کا خوف ہے شرک سے بیداری ہے اور شرک سے نفرت ہے تو اللہ رب العزت اسی راستے کی توفیق دے گا اور بندے کو شرک کا فہم دے گا بچنے کی توفیق دے گا اور توحید سے اس کے ظاہر و باطن کو آراستہ کر دے تو یہ ایک فائدہ ہے خوف شرک کہ شرک کے خوف کا کیا فائدہ کہ اللہ رب العزت جب جان لے گا پہچان لے گا کہ یہ بندہ شرک سے بیدار ہے اور شرک کا خوف اس کے دل میں موجود ہے تو اللہ رب العزت اسے ویسے ہی توفیق دے گا اور اس بیزاری اور اس خوف کا سلا اور اجر بھی اس کو عطا فرمائے گا جس طرح توحید کی ایک حقیقت ہے اس طرح شرک کی بھی ایک حقیقت ہے شرک تین چیزوں میں ہوتا ہے ایک اللہ رب العزت کی عبادت دوسرا اللہ رب العزت کی ربوبیت میں اور تیسرا اللہ رب العزت کے ناموں اور اس کی صفات اس کے کاموں میں الوحیت اس کی عبادت میں شرک کیا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص یا الناس ربکم اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اپنے پروردگار کی یہ توحید اسے توحید عبادت کہتے ہیں یا توحید روحیت کہتے ہیں اس کے برعکس اگر اس عبادت میں کسی کو شریک بنا لو گے تو یہ شرک عبادت ہے یہ شرک الوحیت ہے اب وہ شرک چاہے آپ پورے نظام عبادت میں اختیار کر لیں ہر عبادت میں غیر اللہ کا حصہ ہو یا آپ کسی ایک مسئلے میں کسی غیر کی عبادت کریں مثلا غیر اللہ کے لیے سجدہ غیر اللہ کے لیے جھکنا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی منت غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا قربانی کرنا کوئی ایک عبادت کی نوع کسی غیر اللہ کے نام پر اپنا لیں اختیار کر لیں عملی طور پر اگر غیر اللہ کے نام پر آپ ذبح نہیں بھی کر سکے لیکن آپ کے دل میں عقیدہ ہوگی جائز ہے تو آپ مشرق ایسے مشرق جب آپ کو عمر نو مل جائے عمر نو کے سجدے آپ کا اثاثہ سب برباد آپ نے غیر اللہ کے نام پر سبہ نہیں کیا لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ جائز ہے غیر اللہ کے نام کبھی بھی سجدہ نہیں کیا مگر آپ کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ روا ہے کسی قبر کا کبھی طواف نہیں کیا مگر یہ عقیدہ ہے کہ کسی قبر کا طواف جائز ہے یہ شرک یہ شرک اور اگر یہ عقیدے کی حد تک بھی اگر بندے کے اندر موجود ہے تو اس کی کوئی نیکی کوئی بات الحمد اللہ قابل قبول نہیں ہوتی یہ شرک الوحیت ہے کوئی عبادت غیر اللہ کے نام جائز نہیں نہ عمل نہ اعتقاد نہ دل میں ایسے جواز کا تصور ہو اور نہ انسان کا عمل ہو بلکہ بالکل اس کا عقیدہ اس کا عمل اس رضالت سے پاک صاف ہو اس شرک سے بری دوسرا شرک جو ہوتا ہے وہ ربوبیت میں ہوتا ہے ربوبیت کیا ہے ربوبیت وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انجام دیتا ہے مثلا خالق کون ہے اللہ تعالیٰ رازق کون ہے اللہ تعالیٰ مشکل کشا کون ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا کون ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے امور امور ربوبیت ہیں عمر ربوبیت میں خاص طور پہ یہ دو چیزیں آتی ہیں ایک خلق اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ان آسمانوں تک ہر چیز کا خالق اللہ یہ ربوبیت ہے دوسرا اس خلق میں تصرف وہ بھی اللہ کے ذریعے اللہ فرماتا ہے ایک پتہ تک اللہ کے امر سے جھڑتا ہے اللہ خلق اور امر خبردار یہ ساری خلق اللہ کی ہے اور اس ساری خلق پر امر بھی اللہ کا نافذ ہے امر بھی اللہ تعالیٰ کا نافذ ہے اس کو یوں سمجھو کہ جتنے بھی امور قدریہ ہیں ان سب کا اللہ مالک امور قدریہ کے ہیں تقدیر میں لکھے ہوئے سارے فیصلے اللہ نے لکھے ہیں وہ اللہ کا امر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کا ارادہ ہے اور اس کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے تقدیر میں لکھا ہے کون سا پتھر کب جھڑے گا اللہ کے امر سے جھڑ رہا تقدیر میں لکھا ہے ایک انسان گندم بوئے گا ایک سٹے میں سو دانے ہوں گے ہر دانے کو پیسا جائے گا اور وہ ایک دانہ ہزار ذروں میں تبدیل ہو جائے گا وہ ایک ایک ذرہ کس کس کے پیٹ میں داخل ہوگا یہ اللہ کے علم اس کے مطابق یعنی گندم کے سٹوں میں سے ہر سٹے کا ایک ایک دانہ جب پسے گا تو ایک دانہ ہزاروں ذروں میں تبدیل ہو جائے گا وہ ہزاروں ذرے وہ کہاں جائیں گے وہ ذرے کون کھائے گا کس کے پیٹ میں جائیں گے یہ سارے فیصلے اللہ فرما چکے لکھا ہوا اس کے مطابق ہو رہے اور یہ سارا اللہ کا اختیار ہے ان سارے امور کو ربوبیت کہتے ہیں ان سارے امور میں توحید پر قائم رہنا توحید ربوبیت ہے اور کسی کی شراکت قائم کر لینا یہ شرک ربوبیت بیت مثلاً دانا پستا ہے گندم کا اور اس کے ہزار ذرے بن جاتے ہیں ان ہزار ذروں میں سے صرف ایک ذرے پر کسی غیر کا اختیار لاہور کی سرکار کا اختیار شرک اب یہ تصور ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ کا مشرق ہر عمل ہر عبادت ہر نیکی حج عمر تحج نمازیں صدقات نفقات سب برباد سب بیکار باب الخوف میں شرک شرک کا خوف اتنی بڑی آفت کہ سوئی کے ناکے کے برابر اس کی آمیزش خواب و عملی ہو یا اعتقادی بندے کی ہر نیکی کا سفایا کر دیتی تو اس سے پھر کیوں نہ ڈرا جائے کیوں نہ یہ خوف دامن گیر رہے یہ شرک ربوبیت مشکل کشائی کون کرتا ہے اس کا تعلق بھی توحید ربوبیت کے ساتھ اللہ کرتا ہے کسی خیر کا عقیدہ ہوگا یہ شرک ربوبیت سب برباد اور تیسرا شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی غیر کی شراکت یہ شرک ہے اور اس کی موجودگی بھی بندے کے لیے تباہ کن ہے نیکیاں برباد اور دائمی جہنمی کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی کیونکہ کامیابی کی اساس جو ہے وہ توحید ہے آپ کو حدیث سنائی تھی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے ہر شخص کا دروازہ کھلے گا اس چابی سے اگر آپ کی محنتیں اتنی ہو کہ سو سال کے تہجد آپ کے اعمال میں شامل ہو وہ سو سال کے تہجد آپ کی جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں آپ کو لمبی عمر ملی آپ نے سو حج کیے ہوئے وہ سو حج آپ کی جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے آپ کی نمازیں آپ کے روز نہیں کھول جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے جنت کا دروازہ ایک کلمہ کھولے گا اور وہ لا الہ الا اللہ کلمہ تاخیر جب تک توحید کا صدق سچی گواہی کے ساتھ نہیں ہوگا جنت کا دروازہ نہیں کھلے تو شرک اتنی بدنما حقیقت کہ اس کی آمیدش خواب و کے برابر کیوں نہ ہو انسان کو تباہ کر دے گا تو پھر باب الخوف میں شرک اس شرک کا خوف انسان کے دل میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے آگے آپ سنیں گے کہ کیسی کیسی ہستیاں شرک کے خوف میں مبتلا تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ یاد ہمیں شرک سے بچا کر رکھنا جب وہ ہستیاں یہ دعا کرتی تھی تو میری آپ کی کیا حیثیت تھی یہ خوف ہمیشہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے ہمیشہ ہم دعائیں کرتے رہیں اور وہ انتظامات کرتے رہیں کہ بندے کو شرک سے پاک صاف کر دیتے ہیں تو باب الخوف میں شرک شرک سے خوف شرک ایک بغاوت اور شرک کرنے والا سب سے بڑا اللہ تعالی کی ذات اقدس میں گستاخی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے والا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنے والا دین کا سب سے بڑا باغ ہے اور سب سے بڑا ملک شراکت کا نظام یہ کمزوری کے عقیدے کے بغیر قائم نہیں ہوتا آپ دنیا میں مشارکہ کرتے ہیں کاروباری شراکت پارٹنر پارٹنرشپ کرتے کیوں کرتے کون چاہتا ہے کہ میرے کاروباری پرافٹ کوئی دوسرا شریک لیکن جب آپ اپنے اندر کوئی کمزوری دیکھیں گے تو آپ کو شراکت کی ضرورت محسوس ہو کاروبار بڑا ہے میرے پاس سرمایہ کم ہے میں کسی اور سے بات کروں پارٹنرشپ کروں تاکہ جو حسب ضرورت سرمایہ ہے وہ فراہم ہو دنیا میں شراکت آپ کی کمزوری کی بنا بعض اوقات سرمایہ پورا ہوتا ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کا نیٹ ورک بڑا وسیع ہے اکیلا میں نہیں سنبھال سکوں کسی دوست کو ساتھ میں رہوں کسی بھائی کو ساتھ میں رہوں وہ وہاں بیٹھے میں یہاں بیٹھا کیوں شراکت کے ساتھ اس کاروبار کو چلائیں تو شراکت میں کہیں نہ کہیں کمزوری موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کون سی کمزوری تمہیں دی اس کے شرکا مقرر کرتے اس کی ربوبیت میں شریک الوحیت میں شریک اس کے ناموں اور صفات اور اس کے کاموں میں شراکت جو سب سے عظیم کلمہ ہے سبحان اللہ یہ اسی عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے اس کو پاک مانو ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر کمی کو سعاد الحمد للہ مطلق کو تعریف کا مستحق ہے کیونکہ وہ ذات ذات ایک کامل و اکمل ہے جس میں کوئی نف کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے تو جو شخص مبتلا شرک ہے وہ چاہے کروڑ ہا بار سبحان اللہ کہ کرے اس کا قابل قبول نہیں کہ تمہارا عمل تو اس چیز کا مظہر ہے یہ نروز باللہ اللہ تعالیٰ میں کمزوری لہذا اس کے شریک مقرر کر لی زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد ہو ذکر کچھ اور ہے عقیدہ کچھ اور کروڑ بار الحمدللہ کہے جب تم نے شرک اپنا لیا تو شرک کا اپنانا اللہ کے کمال کی نفی الحمد للہ یہ کلمہ کمال ہے ہر قسم کی تعریف یہ ہر قسم کے کمال کا مستحق ہے ہر قسم کی تعریف اس کی ہوتی ہے جو ہر لحاظ سے کامل اس میں کوئی نقص ہو وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق نہیں ہوتا الحمد للہ سبحان اللہ یہ دو کلمے انہی دو عقیدوں کے ارد گرد گھومتے ہیں اب تم کروڑ بار سبحان اللہ کروڑ بار الحمدللہ کو کوئی فائدہ نہیں ذکر کچھ اور ہے عقیدہ کچھ اور لہذا شرک کا خوف ہمیشہ دل رکھو اور ڈرتے رہو دعائیں کرتے رہو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ساتھ ساتھ وہ عمل کرو جو شرک سے بچانے اور شرک کی معافی کا باعث بنتے ہیں پہلی جو آیت کریمہ ہے مشہور ہے سنتے رہتے ہیں بقول عز و جل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اللہ رب العزت نہیں معاف کرتا اس کے ساتھ شرک کیا جائے یہاں طلبہ بیٹھے ہیں یہ ان مصدریہ ہے پھر مظاہرے پر داخل یہ مظاہرے پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں لاتے اور اس معنی میں عموم پیدا کر دیتے اس معنی میں عموم پیدا کر اب یہاں عموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کیا جائے شرک ناقابل پاو آگے آپ سنیں گے کہ حتیٰ کہ جس شرک کو شرک اصغر کہا گیا ہے یعنی سب سے چھوٹا شرک اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں بخشتا وہ بھی نہیں مانتا تو بڑے شرک کیا قواہد اور کیا اس کے اندر جو تباہ کن اثرات ہیں اس کا اندازہ کر لیجیے تو میں شرک کا خوف کیوں کروں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا یا پھر یہ شاید اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر کروں جس گناہ کو چاہے کیسے گناہ ہو سکے اس شخص کو آپ جانتے جس نے ایک نہیں دو نہیں سو قتل کیے اس کا واقعہ معلوم ہے اور وہ قتل کسی غیرت کی بنا پر نہیں کیے تھے نہ قصاصل کیے تھے حدیث کی رفاد ہے کہ قطر تس اعتمدین نفسن ظلم اس نے ننانوے قتل کیے تھے ظلم کی بنا صفاق تھا صفاق ظالم جابر قصہ طویل اللہ نے معاف کیا نہیں ایک مفتی سے سوال کیا اس نے کہا کہ تمہاری توبہ کہاں ہے کبھی نہیں بخشے جا اسے بھی قتل کر دیا اس کے مقتولوں میں ایک عالم بھی شامل ہو گیا سو ہو گئے پوچھتا پھر توبہ کی دھن سوار ہو گئی اسے بتایا گیا کہ جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ ان بادن سوال صالحین وہاں صالحین کی جماعت ہے نیک بندے ہیں ان میں شامل ہو تمہاری یہ زمین معصیت اور قتل کی زمین ہے اس کو چھوڑ دو ہجرت کر جاؤ اپنی زمین کو تبدیل کرو اور ہی کے بستی میں چلے جاؤ ان کے ساتھ مل کر دعائیں کرو اور عبادت کرو اور توبہ کرو بخشش ہے طریقہ یہ وہاں سے ہو ہوگا کسی کو خبر نہیں دھم سوار تھے وہیں سے روانہ ہو گئے واقعہ جانتے ہیں رستے میں موت کا آ گیا روح قبض ہوئی اور جنت میں اس کو داخل کر دیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کبھی اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہ بنا عمل پر تنقید کی جا سکتی یہ کہو کہ قتل بڑا گناہ ہے قتل قابل معافی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے یہ نہ کہو کہ تو قاتل اور تو ظالم اور تو اور تو تو شرک کرتا ہے یہ نہ کہو کہ تو مشرق ہے جو بے نماز ہے یہ نہ ہو کہ تو کافر کہو کہ نماز نہ پڑھنا کفر وہ حکم اس پر لگتا ہے لگ جائے کیونکہ ذات پر حکم شرع حکم اللہ لگاتا اس کا اختیار بندوں کے پاس نہیں کہ فلاں کافر فلاں مشرق اور فلاں بدر تھی نہیں اس کا عمل بدر تھا اس کا عمل شرک اس کا عمل کفر اگر اس کی ذات اس حکم کی زد میں آ رہی تو ذات پر بھی حکم لگ جائے گا لگائے گا اللہ اب یہ شخص جو سو افراد کا ہے اس بستی والے جانتے ہیں یہ صفاق قاتل اللہ اس کو معاف کر چکا ہے اور اس کی معافی کا علم کسی انسان کو نہیں اگر میں اس کو آج بھی قاتل کہوں آج بھی صفاق کہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا کہ میرے ایک ولی کو قاتل جس کو میں جنت میں داخل کر چکا تم اس کو کہہ رہے تو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کی زبیاں خود آ سکتے نہیں ہمیں کیا اختیار جو اللہ اس کے رسول نے دیا کہ ہم عمل پر حکم لگائیں نہ کہ زیادہ دوبارہ کہہ آپ تقابل کر لیجئے اتنا بڑا قاتل اللہ کے ہاں وہ بخشش کا مستحق بن گیا اس کی مشیت وہ چاہے تو معاف نہ کرے قیامت کے دن مختول آئے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ مختول کے ہاتھوں پر اس کا سر رکھا ہوگا تن سے جدا ہوگا اور اس کے ہاتھ پر اس کا سر رکھا ہوگا اور اس کی جو شاہ رکھ ہے اس سے خون کا فوارہ ابل رہا ہوگا یہ قاتل جو ہے سارے مراحل طے کر کے پولیس رات تک پہنچ جائے گی پورے رات اگر نیکیاں ہیں نیکیوں سمیت پہنچے گی خوش کہ میں کامیاب ہو گئی آخری مرحلہ اس پل کو عبور کروں گا سامنے جنت لیکن آگے پولیس رات کے تنترا پر مقصول کھڑا ہے اس شکل میں یار کے سل ہو سی ماں یہ آ رہا میرا قاتل اس سے پوچھ مجھے اس نے کیوں قتل کی کیا گناہ مجھے انصاف چاہیے اب ساری نیکیاں برباد ہو گئی برباد کیسے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں مقدور کو دے گا مقدور کے گناہ قاتل کو دے گا لیکن اس کی مشیت اگر چاہے تو دونوں کو معاف کر دے معافی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب انتہائی قوی توحید ہے اللہ تعالیٰ اگر دیکھے میرا یہ بندہ بڑا خالص معاہد شرک سے بیدار اور شرک کی بغیر اس کے دل میں بھری ہوئی اور شرک کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا اور سمایا ہوا ہے اور شرک سے بچاؤ کی دعائیں کرتا ہے تدبیریں کرتا ہے تو یہ وہ قوی عمل اس قسم کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے گناہ بہت بڑا ہے یہ شرک کے خوف کا فائدہ ہے تو شرک کا خوف کیوں ہو ان ان اللہ لا یغفر ما دون ذلك من یشاء اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرتا کیونکہ یہ گناہ ناقابل معافی لہذا اس کا خوف اندر پیدا کرو کیوں اس لیے کہ جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہر گناہ سے پاک صاف ہو جائے ہر گناہ سے پاک صاف ہونا ممکن ہے سوائے شرک سوائے شرک اس سے پاک صاف ہونا بغیر توبہ کے ممکن نہیں باقی گناہوں سے توبہ کے بغیر بھی پاک صاف ہونا ممکن تو شرک کا خوف کیوں اس لیے کہ شرک ناقابل معافی گناہ وقات الخلیل علیہ السلام خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمۃ اللہ ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا یہ شرف کائنات میں دو انسانوں کے لیے ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوسرا رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لو کن تو اللہ قلط متحدہ خلیل اگر میں نے کسی انسان کو خلیل بنانا ہوتا ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا لیکن ہر انسان کا خلیل ایک ہی ہوتا ہے دوست بہت ہوتے ہیں حبیب بہت ہوتے ہیں پیارے بہت ہوتے ہیں لیکن خلیل ایک ہی ہوتا ہے بلاکن صاحب خلیل الرحمن تمہارا یہ صاحب تمہارا یہ نبی اللہ کا خلیل ہے تو اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا اگر میں خلیل الرحمن نہ ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا تو خلیل ایک ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتوں کو خلیل بنایا اور خلت کے شرف سے نوازا ایک ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا محمد رسول اللہ اللہ خلیل کے معنی میں سے ایک معنی یہ خلل سے ہے خے لام لام خلل خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو کوئی اضطراب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو جس کی دوستی وفا پر اتباع پر محبت پر شوق پر قائم وہ خلیل ہوتا ہے خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو دوست کی کسی بات پر لفظ کیوں نہ کہے کہ یہ کیوں ایسا کیوں کروں نہیں جو بات سامنے آ گئی اسے کر دو اللہ کی کی دیکھا نا نبی پر گئے پچاس نمازیں فرض ہوئیں واپس لوٹے ابراہیم اسلام کے پاس سے گزرے فرمایا کیا تحفہ ملا پچاس نماز ٹھیک ہے نیچے اترے علیہ اسلام کیا تحفہ ملا پچاس نماز نہ سر ربوں کا تخفیف اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو تمہاری امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اس وقت یہ بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ دیا دونوں خلیل اللہ کا امر آ گیا ٹھیک ہے اب یہ مشورہ ملا موسیٰ علیہ السلام کا کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ان کی طاقت قوت اور صلاحیت تمہاری امت سے کہیں زیادہ دو نمازیں فرض ہوئی اور وہ دو نمازیں نہیں پڑھ سکے تم پچاس کیسے پڑھو گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اس مشکل کا اظہار کرتے ہیں اپنے رب سے تخفیف کی دعا کرتے ہیں قصہ معروف لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا یہ مقام خلت تو یہاں پر ان کے جس لقب کا ذکر ہے مقام الخلیل علیہ السلام خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی الاسنام یا مجھے اور میری اولاد کو اسنام کی عبادت سے بچانا کی عبادت سے بچانا اسنام جمع سنم اور سنم بدھ کو بولتے ہیں وہ بت جو کسی شکل پر تراشا جائے انسان کی شکل پر جانور کی شکل پر تراشا جائے وہ شکل معلوم ہو یا مبہم ہو وہ شکل متعین ہو یا مہوم ہو کسی شکل پر تراشا ہوا بت سنم اور کسی شکل کے بغیر کوئی چیز ہو مٹی کی ڈھیری ہو کوئی درخت ہے کوئی حجر ہے کوئی شجر ہے اسے وسن کہا جاتا ہے وصل جس کی جمع اوفان ہے اس کی جمع اوفان ہے نبی رساؤ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ قبر وسا نہیں یعبد یا اللہ میری قبر کو وسن نہ بنانا وسن پوجا کا نہ بنانا کہ لوگ اس ڈھیری پر آ کر بیٹھیں عبادت کریں سجدے کریں طواف کریں میری قبر کو ایسا نہ بنانا ابراہیم اسلام کی دعا کیا کہ بھائی جنوبی وہ بنی ہے اللہ بدل اسلام کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اسلام کی عبادت سے بچانا اسلام سنم کی جمع وہ بت جو کسی شکل پر تراشا جائے وہ شکل خواہ مخصوص ہو جیسے قوم نے اپنے پانچ جو صالحین تھے ان کی شکلوں کے بت بنائے ہوئے تھے یا وہ شکل مہوم ایک تخیل آپ ذہن میں طے کر لیں اور اس تخیل کے تحت آپ کو تصویر بنا لیں وہ تصویر مٹی کی ہو سیمنٹ کی ہو وہ تصویر لکڑی کی ہو لوہے کی ہو وہ تصویر کاغذ پر نقش ہو اور اس کی پھر عبادت کا ایک شوق یا دل میں پیدا ہو جائے تو یہ جو معاملہ ہے یہ سارا کا سارا سنم کہلاتا ہے ابراہیم السلام یہ دعا کریں یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا ابراہیم نبی نبیوں کے باپ نبیوں کے دادا نبیوں کے پردادا بلکہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور دعا دیکھو یا اللہ یہ شرک سے بچا دوں مانا ان کے دل میں کتنا شرک کا خوف تھا کتنا شرک کا خوف تھا دعائیں ہو اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے اور اللہ نے یہ دعا قبول کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں کوئی کبھی کوئی شرک داخل نہیں ہوتا جو ان کی جو ان کے جو ان کی سلب سے اولاد پیدا ہوئی جو ان کی پشت سے اولاد پیدا ہوئی ان کے حقیقی بیٹے ان کے حقیقی پوتے ان کا حقیقی خاندان اس میں کبھی شرک داخل نہیں اللہ نے دعا قبول کری یہاں دو چیزیں ایک شرک کا خوف دل میں ہونا چاہیے جب یہ خوف ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہے تو ہم کیوں اس سے مستغنی ہیں اور کیوں اس سے بے پرواہ دوسرا شرک سے بچاؤ اور پناہ کی دعائیں کرنی چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہ کروں اور تیسری بات یہ کہ جو بندہ صدقے دل سے شرک سے بچاؤ کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرک سے بچاتا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا ابراہیم علیہ السلام ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ رب ان اللہ کثیر الناس یا اسلام نے نے ان بتوں اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا اکثر لوگ ان کی لپیٹ میں آ گئے ان کے دانوں میں الجھ گئے مبتلا شرک ہو گئے یا اللہ ہمیں آفیت دینا اس سے کیا فائدہ ہو کبھی کثرت تعداد کو حق نہ کہو حق کا معیار تعداد کی قلت اور تعداد کی کثرت نہیں ہے حق کا معیار حق ہے جس کا مبنا وہی الہی اور کتاب و سنت ورنہ اکثریت کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا اکثر لوگ ان کے دام میں پھنس گئے ان کی زلفوں کے اسیر بن گئے ہمیں بچانا اکثریت کبھی مثال نہیں بنتی مثال ہمیشہ حق ہوتا ہے دلیل مثال بنتی ہے اور اسی پر نظر ہونی چاہیے نہ کہ کثرت پر شریعت کیا رسول تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہے تمہارا پیمانے حق جو ہے وہ رسول بس جو پیمانے تم نے بنا رکھے ہیں وہ سارے ہیں کوئی کہتا ہے لوگوں کو گن لو سروں کو گن لو جن کی تعداد زیادہ ہو ان کے موقف کو مان لو جن کی تعداد کم ہو ان کے موقف کو چھوڑ دو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو اختلاف کس کس کے ماں ہیں اگر بڑا ہے اس کی بات لے لو چھوٹا ہے اس کی بات چھوڑ دو صحابی ہے صحابی کی بات لے لو تابعی ہے اس کی بات چھوڑ دو استاد ہے اس کی بات لے لو شاگرد ہے اس کی بات چھوڑ دو شوہر ہے اس کی بات لے لو بیوی بی اس کی بات چھوڑ نہیں یہ سارے پیمانے غلط ہیں پیمانہ حق حق جو ہے وہ وہ کا معیار دلیل اور یہ چیز بھی توحید کے زمرے میں آتی توحید کے زمرے جس طرح عبادت میں توحید چاہیے اطاعت میں بھی توحید چاہیے اطاعت میں توحید اس کا تقاضا کیا ہے صرف اللہ اطاعت کا مستحق پھر رسول کا نام کیوں اس لیے کہ رسول اللہ کی بات پیش کرتا اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا اپنی بات نہیں کرتا جو بات کرتا وہ اللہ کی کرتا رسول اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی دونوں ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں تو اطاعت میں بھی توحید چاہیے ابراہیم علیہ السلام یہ فرمان کہ انہوں نے لوگوں کی کثرت کو گمراہ کر دی قلت ان کے چگل سے بچ بچ سکی یا اللہ ہمیں بچا کر ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کثرت تعداد شر کی طرف مائل ہے گمراہی کی طرف مائل ہے اور قلت انتہائی قلت اس کو اللہ تعالیٰ توحید جیسی قیمتی دولت عطا فرماتا بڑی مہنگی دولت ہے بڑی قیمتی دولت ہے اور یہ مہنگی چیز ہر ایک کو نہیں ملتی جو اس کے لائق ہوتا ہے اسے ملتی تو کبھی تعداد کو معیار حق نہ سمجھو بلکہ معیار حق جو ہے وہ دلیل ہے اور دلیل اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے آگے ایک حدیث ذکر کی ہے وہ پھر حدیث ہے اخوف مواقاف علیہ اشرک الاسد فسئل عنہ فقال الریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جو تم پر ڈر لگتا ہے کن پر صحابہ کے یہ حدیث کس کی ہے یہ نبی اسلام کے صحابی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ محمود بن لبی رضی اللہ نبی اسلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر پانچ سال تھی پانچ سال تھی اب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو پانچ سال کا بچہ حدیث کا ضبط کیسے کر سکتا یقیناً جو صحابی کو حدیث بیان کرتا ہے چھوٹی عمر کا یقیناً وہ حدیث اس نے اپنے کسی بڑے بزرگ صحابی سے سنی ہے وہ کون ہے اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ صحابہ سارے ہیں صحابہ کے علاوہ اگر کسی شخصیت کا ذکر ہوگا اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے ہونا چاہیے کون ہے کون ہے تاکہ اس کو ہم میزان پر فٹ کر سکیں وہ قابل قبول ہے یہ سکھا ہے یہ ضعیف صحابہ سارے سکھا تھے محمود بن لبی صحابی صحابی کا استاد صحابی ہوتا ہے اس کے نام کا آنا ضروری نہیں لیکن محمود بن لبید ان میں بصیرت تھی فہم تھا قوی حافظہ تھا اس کی دلیل یہ ان کا فرمان ہے کہ عقل تو من رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ مجھے اتنا یاد ہے میری یادداشت اتنی کام کر رہی بالکل میں چھوٹا ہوتا تھا ڈیڑھ سال کا دو سال کا رسول کریم علیہ وسلم ہمارے گھر آئے نبی السلام نے وضو کیا اور میں قریب ہی تھا کیونکہ پیارے کرم محمد رسول اللہ بچوں کے ساتھ کبھی ہنسی مذاق یا ایک ایک لطف اور محبت اور پیار کا اظہار کیا کرتے تھے آپ نے کلے کی تو اس کلی کا کچھ پانی آپ نے محمود کے چہرے پر گرایا ایک قسم کا ایک شفقت اور محبت کا اظہار پھر آپ کی کلی آپ کے دہن مبارک اور لوا مبارک کی برکت اس کا کون انکار کر سکتا تو یہ شرف اس راوی کو حاصل یہ حدیث کے راوی ہیں تو باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے اشرف الاصغر کہ مجھے سب سے زیادہ جو تم پر خوف ہے اندیشہ ہے وہ شرک اصغر کا شرک اکبر کا نہیں شرک کا شرک اکبر کیا ہے شرک اکبر کہ براہ راش ہے غیر اللہ کو سجدہ غیر اللہ کو شاہ بنا غیر اللہ کو حاجت بنا غیر اللہ کے نام قربانی ذبح منت نظر و نیاز سب شرک اکبر قبروں پر چادر قبروں پر دیے جلانا سب شرک اکبر بڑے شرک فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے تم اس قسم کا شرک تم نہیں کرو گے لیکن مجھے اندیشہ اور خوف یہ ہے کہ تم نے شرک اصغر آیا شرک اصغر اس کے مخاطب صحابہ بھی اور اس کے مخاطب امت کے بعد کے افراد بھی بعد کے افراد بھی ہو سکتے کہ تم میں شرک ہے لیکن اولی مخاطب صحابہ کرام جب صحابہ جیسی مقدس جماعت کے تعلق سے یہ اندیشہ اور یہ فکر اور تشویش لاحق تو بعد کے ادوار میں آنے والے لوگ ان پر کیسا اندیشہ ہونا چاہیے آپ خود غور کیجیے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے یعنی سب سے چھوٹا شرک کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ریا سب سے چھوٹا شرک ریاکاری سب سے چھوٹا شرک ریاکاری مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دو ریا کاری چھوٹا شرک بھی اور ریا کاری بڑا شرک بھی دونوں طرح کے شرک ہیں ایک شخص اگر اسلام قبول کرے اس کا اسلام میں آنا اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر یہ چھوٹا شرک نہیں ہوگا یہ شرک اکبر ہوگا کیونکہ اصل اس میں ریا آ گیا اسلب اس میں رہا اس کا اسلام قبول کرنا ایمان کے دائرے میں داخل ہونا پھر عمل کرنا اس کی اساس ہی ریا ہے جیسے منافقین تھے منافقین کا اسلام میں آنا عمل کرنا خالص ریا کے تحت خالص ریا کے پھر یہ شرک اصغر نہیں پھر شرک اکبر ہوگا شرک اصغر کا ہمارا اسلام میں داخل ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہو نماز پڑھنا اچانک خیال آ جائے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے اب اپنی نماز کو ہم خوبصورت شروع کر دیں پڑھنا لمبے سج منہ ایسا بنا رہے جیسے رو رہے ہیں دکھاوے کے لیے یہ اصل ریاض اصل آپ کا عقیدہ آپ کا عمل ایمان میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن آپ کے عمل پر یہ ریا تاری ہو گیا اور یہ ریا عمل میں داخل ہو گیا اس معنی میں یہ شرک اثر لیکن ایک انسان اگر اپنا پورا عمل اپنا عقیدہ اپنا ایمان ریا کاری کی بنیاد پر اختیار کیے ہوئے ہو تو پھر اس کا یہ عمل شرک اکبر ہے شرک اکبر پھر اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی پھر اگر اساس آپ کی درست ہے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی اطاعت مگر عمل میں شرک قربانی کی ریا کے لیے نماز پڑھی ریا کے لیے تو جس جس عمل میں ریا کاری ہوگی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور جو عمل ریا کاری سے پاک ہوگا وہ قابل قبول ہوگا ریا کاری والا عمل ساخت ہے ورنہ قابل قبول اس معنی میں شرک اصغر تو پھر شرک کی نحوست اور اس کی مذمت اور شناخت کا اندازہ کر لیجیے سب سے چھوٹا عمل سب سے چھوٹا شرک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے تو بڑے بڑے شرک ان کا کیا علم ہوگا کیا ان کی تباہ کاری ہوگی اور کتنا وہ ہولناک ہو غور کی تو ریا شرک اصغر میں نے عرض کیا کہ یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصل ایک کے اور عمل میں اگر شرک شامل ہے اللہ کی رضا اس کا مقصود ہی نہیں اور جہاں یہ بات عرض کر دوں کہ اپنے آپ سے کبھی پوچھو کہ مسلمان کیوں ہوں بڑا میں مومن کیوں ہوں پوچھو اپنے آپ سے پھر پوچھو کہ دل سے کیا جواب آتا ہے اللہ معاف کرے اکثریت سمجھ ہیں کہ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرے باپ دادا مسلمان مسلمان گھر میں پیدا ہو ٹھیک ہے کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہندو ہوتا اس کا اسلام میں آنا اپنے گھرانے کی وجہ سے یا اپنے آبا اجداد کی وجہ سے ہے یہ سوچ باطل ہے ایسے انسان کا اسلام میں مسلمان اس لیے ہوں کہ اسلام دین حق ہے میں مسلمان اس لیے ہوں کہ اسلام اللہ کا دین ہے اس میں داخل ہونا اللہ کا فریضہ ہے پورا کا پورا داخل ہونا خود خلوف سل میں مسلمان میں اس لیے ہوں کہ کامیابی اسی دین اسلام پر قائم تو اللہ کی بندو یہ نیت ہے اور یہ سوچ اور یہ عقیدہ اور فکر یہ تو تو اساس ریا حالانکہ شرک اصغر مگر دیکھیں کس طرح یہ اعمال کو تباہ کر رہے اور اعمال کو برباد کر رہے کیا مدد کا دن ہوگا جب یہ لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے اپنے اعمال لے کر تو اللہ پاک کیا فرمائے گا تم تو پاس جاؤ جن کو تم نے یہ عمل دکھائے تھے جن کے دکھاوے کے لیے تم نے یہ عمل کیے ان کے پاس چلے جاؤ اگر وہ کچھ جزا دیتے ہیں تو لے لو میرے پاس کوئی جزا نہیں کوئی جزا نہیں یہ ہے شرک سے سارے عمل برباد لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ڈھیروں سامنے بڑے ہوئے خوش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک یہ فیصلہ صادر ہو گیا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیے ان کے پاس خوش تھے اچانک یہ فیصلہ ان کی توقع کے خلاف صادر ہو گیا سب نے کیا بڑا شرک اصغر تو شرک اکبر کتنا نقصان ہے جو شخص کی قبر پر جا کر دیا جلا دے ایک بار شرک اکبر اس نے کر لیا خواب عمل ایک بار کیا زندگی بھر کے حج کا نمازیں برباد ہو گئے سچی توبہ کرو سچی توبہ کرو شرک اصغر اعمال کو برباد کر رہا ہے تو شرک اکبر کتنا برباد کرے ایک شخص کسی قبر پہ جا کے چادر چڑھا دیتا سب میں چادر چڑھانے کا تصور کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات سمجھتے قبر میں دیے جلانا چادر جلانا شرک نہیں حالانکہ یہ شرک ہے حرام نہیں بلکہ ایک بڑا حرامہ ہے چادر چڑھانے کا تصور کیا ہے کہ صاحب قبر مجھ سے راضی ہو جائے کہ فلاں بندہ میری قبر پر آیا چادر چڑھائی پھول نچھاور کیے دیا جلایا صاحب قبر مجھ سے راضی ہو جائے میں اس کو کیوں راضی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مسائل حل کر دیں میری حاجتیں پوری کر دیں تو مانا اس عمل سے آپ نے یہ ثبوت بھی ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب قبر قبر کے باہر کے احوال کو جانتا ہے میرا قبر میں آنا جانتا ہے دیا جلانا جانتا ہے چادر چڑھانا جانتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں میری حاجتیں پوری کرنے پر قادر کوئی چھوٹا شرک ہے اور پھر ہمارے ایک شیخ سعودی عرب میں بڑی انہوں نے عظیم بات کی کہ کبھی اپنی غیرت توحید کا امتحان لو اخبار تمہارے سامنے آئے دو خبریں لگی ایک بڑی خبر کہ فلاں وزیر فلاں گورنر وزیر اعظم فلاں مزار پر قبر پر چادر چڑھا رہا وہ تصویر آپ نے دیکھی خبر آپ نے نیچے ایک کالم کی چھوٹی خبر لگی فلاں علاقے میں دس بارہ منٹ ایک خاتون کی عصمت دری کی اجتماعی آب و ریزی کی کس خبر کو پڑھ کر آپ کی غیرت زیادہ جاگتی دونوں خبریں غیرت کے تقاضوں کے منافی لیکن زیادہ آپ کی غیرت کس خبر کو پڑھ کر ابھرتی کر جاگتی وہ شرک والی خبر وہ اس پر آپ کی غیرت زیادہ بیدار ہونی چاہیے اور زیادہ آپ کی غیرت ابھرنی چاہیے یہ غیرت توحید کا امتحان سب سے بڑی معصیت اور جرم اور بغاوت شرک تو اس اندیشے کو سمجھو اور اپنے اندر شرک کے خوف کو پیدا کرو اس خوف میں ہمیشہ مبتلا رہو تاکہ ڈر اور حیبت اور خوف قائم رہے اور دعائیں بھی ہوتی رہیں کہ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ رکھے ایسے عمل بھی ہوتے رہیں جو عمل شرک سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں آگے دو حدیثیں اور ان کا ترجمہ سن لیجئے ایک حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے بہت بڑے فقیر بہت بڑے فقیر تھے اور بڑا ان کا شرف ہے اور بڑا ان کا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ دبلے پتلے پتری پتری ٹانگے مگر یہ دو پتری ٹانگے دن اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوئی اس سال حج کی سعادت ہوئی تو میں نے خاص طور پہ چاروں طرف سے گھوم کر بہت پہاڑ دیکھا تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی پر لگا تھا آدھا گھنٹہ پورا اس کا ایک چکر لگا اتنا بڑا بہت پہاڑ پھیلا ہوا یہ دو ٹانگیں اس پہاڑ سے بھاری ہوئی یہ نیکیوں کا سلا ہے ٹھوس عقیدے کی برکات ہے اور پیغمبر اسلام کی اطاعت اور سچی محبت کی برکات ہے یہ اطاعت بھی کرتے تھے سچی محبت بھی کرتے تھے جب گھر سے نکلتے ہاتھ میں تکیا ہوتا کہ پیارے پیغمبر کی مجلس میں جا رہا ہوں تکیہ آپ کو پیش کروں گا یا نبی اسلام کے ساتھ کہیں جاؤں گا آپ نے کہیں بیٹھنا ہو تکیہ آپ کو پیش کروں گا میں مسواکیں ہوتی رسول اللہ سب کو مسواک دوں گا نبی السلام کبھی جوتا اتارتے عبداللہ اس کو پکڑ دیتے صاحب اللہ علیہ ان کا لفظ تھا جوتا لے کر چلنے والے وضو کا پانی کا انتظام کرنے والے مسواقیں پیش کرنے والے تکیہ پیش کرنے والے صاحب الوسادہ صاحب النعلین صاحب الطہور صاحب السواب چار ان کے الفاظ نبی اسلام کی محبت کا مطلب۔ ان کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات وہ یدعو من دون ندت داخل النار جو شخص مر جائے کس طرح کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی ند یعنی شریک یا مسیل کہ مصر کو پکارتا ہے وہ جہنم میں داخل اللہ کے علاوہ کسی ند کو پکارتا ہے کسی ند کی عبادت کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا اس کے عمل کچھ بھی ہو نیکیاں کتنی زیادہ ہو اگر کسی ند کو پکارنے والا ہے وہ جہنم میں داخل ند سے کیا ہو رہا ہے اور پکارنے سے کیا ہو رہا ند کا معنی شبی یا مسیح اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا مثل مانتا اللہ تعالیٰ کا مثل مانتا ہے اللہ کا شریک مانتا ہے اللہ تعالیٰ کا برابر مانتا ہے یہ نند ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز میں خالق ہونے میں مالک ہونے میں راغب ہونے میں نہیں کسی ایک خصلت میں اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کو اللہ کا مثل سمجھتا ہے یا مانتا ہے وہ مطلق اللہ تعالیٰ کا ند مقرر کر رہا لیکن اس کی دلیل رسول اللہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے بات کی اور بات باتوں کے دوران انہوں نے کہا کہ ما شاء اللہ و شید جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر خالق ہیں کہ مالک ہیں کہ رازق ہیں کہ عبادت کے لائق ہیں یا مشکل کشا کچھ نہیں تھا اتنی بات ہیں مشیت اور چاہت میں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں الفاظ کی حد تک یہ بات کی رسول اللہ سب نے ارشاد فرمایا جان ندر تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا اللہ کا مثل بنا دیا کسی ایک مسئلے میں کوئی شخص کسی خیر اللہ کو اگر اللہ کی صفت دیتا ہے کسی خصلت میں اللہ کے شریک مقرر کرتا ہے وہ اللہ کا نت اس کو مقرر کر دی نت مقرر اب جو شخص سارے امور میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک مانتا ہے کہ فلاں مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے مشکل کشا بھی ہے وہ اور جو شخص کسی ایک معاملے میں کسی خیر کو اللہ کا ند مانتا ہے دونوں برابر دونوں برابر یہ شرک کی نحوس اور شرک کی برائی اور مذمت برابر کی دونوں برابر کوئی فرق نہیں صحابہ نے کیا کہا تھا بکا سے نکلے اور حنین جا رہے جہاد کے لیے راستے میں ایک درخت آیا جس کا نام ذات انواد تھا نبی علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا ذات انواد کمال ہم ذات و انواد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشرقین کا یہ درخت ہے ذات انواد جس پر اپنے اصلے لٹکایا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فتح نصیب ہو اگر فتح اللہ دیتا ہے ایسا ایک درخت ہمیں بنا کر دے دیں ایسا ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کا مطالبہ ایک درخت کا تھا رسول اللہ سے فرمایا کہ قول بنو اسرائیل یا قوم موسا لموسا علیہ السلام اجعل لنا الہا کما تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے جیسے موسا علیہ السلام کے قوم نے موسا علیہ السلام سے کہی تھی کہ جیسے ان کا الہ ہے پورا الہ خدا ویسا ہمیں بھی بنا کر دیتا یہ دونوں باتیں برابر بتائیے ظاہر برابر ہے صحابہ کا مطالبہ پورے علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک درخت کا تھا اور قوم موسا کا مطالبہ پورے علاقہ تھا کتنی بڑی بات ہے برابر نہیں ہے لیکن شرک میں دونوں برابر جیسے وہ عقیدہ آباد کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا ویسے یہ عقیدہ بھی جہنم میں داخل کر دے گا اور کبھی جہنم سے بات نہیں آ سکتا برابر تو شرک ایک پہاڑ کے برابر کر لو یا سوئی کے ناکے کے برابر کر لو دونوں کی ہلاکت برباد برابر یہاں رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے صرف صفت مشیت کی بات کی جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں اور یہ بات بھی الفاظ کی حد تک تھی ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے یہ الفاظ کہے انہوں نے میں تم نے تو مجھے اللہ کا ند بنا دیا اللہ کا ہم سر بنا دیا اللہ کا برابر کر دیا حالانکہ صرف ایک صفت کی بات ہے یہ شرک کی شناخت یہ اس طرح قابل مذمت تو پھر ایسا نقصان ہو جائے پھر اس سے بچو بچو اس سے پیارے کا فرمان اشر کو اخبار چیوٹی چلتی ہے اس کے چلنے کی آہٹ سنائی دے سکتی ہے لیکن بعض اوقات شرک اس طرح چل کے انسان میں شرائط کرتا ہے اور داخل ہوتا ہے کہ اس کی آہٹ کسی کو محسوس نہیں ہوتی تو کیوں یہ خوف انسان کے اندر ہے اس لحاظ سے یہ بات بڑا اہم ہے ہمیشہ ہر وقت صبح و شام شرک کے خوف میں مبتلا رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ان احوال کو دیکھے کہ میرا بندہ کتنا شرک سے باہر پھر اللہ کی رضا بھی ہوگی مدد بھی ہوگی تعین بھی ہوگی اور توحید کی ہدایت بھی ہوگی آخری حدیث صحیح مسلم کی جناب جابر جابر کی روایت سے رضی اللہ عنہ تقریباً چورانوے چورانوے سال ان کی عمر تھی چورانوے سال ان کی عمر طویل عمر تھی اور نبی علیہ کے بڑے پیارے صحابہ میں سے تھے ان کے والد بھی صحابی تھے عبداللہ جابر بن عبداللہ بن جابر ان کے والد بھی صحابی تھے جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے اور ان کے والد کے مناخب میں یہ چیز شامل ہے جب جنگ عہد میں شہید ہوئے جابر پریشان بیٹھے ہوئے تھے والد کی جدائی پر بھی اور پیچھے نو پہنے ان کی کفالت پر اور والد پر قرضہ بھی اب قرضے یعنی ایک شہید مقروض ہو تو اس کا معاملہ ناقابل معافی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ تکلم ابا کا کفاڑ تیرا باپ کل شہید ہوئے اور اللہ نے تیرے باپ کو سامنے بٹھا کر روب رو باتیں کی روب رو باتیں کی اور بات کیا کہ میرے بندے کوئی خواہش ہے تو پیش کر یا اللہ کیا خواہش جنت کی نعمتیں برو قصور نظر آئے فرا کوئی خواہش ہو پیش کرو یا اللہ پھر یہ شہادت کے ذریعے تیرے پاس آنا اتنا لذیذ ہے ایک بار پھر بھیج دے پھر جہاد کروں اور شہید ہو کر تیرے پاس آؤں اس راستے سے دوبارہ تیرے پاس آؤں فرمایا کہ نہیں یہ ہمارا اصول اٹل فیصلہ یہ زندگی موت ایک بار وہ تم چک چکے ہو اتنا بڑا ان کا منصب اتنا عظیم یہ خاندان تو جناب جابر اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لاقی اللہ لا عشرے کو بھی شعین داخل جنت تو من لاقی ہو عشرے کو بھی شعین داخل اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس طرح ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کچھ بھی شرک نہ کیا ہو نہ چھوٹا نہ بڑا نہ پہاڑ کے برابر نہ ذرے کے برابر وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اگر گناہ بھی ہوں گے تو توحید کبھی توحید کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے اور اگر اس کی مشیت ان گناہوں کو سزا دینا چاہے تو اللہ سزا دے گا مگر ہمیشہ کی نہیں توحید کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ کس شخص کا انجام جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے شرک نہ کیا اور اگر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرنی ہو ایسی توبہ کہ پھر مستقل توحید پر قائم ہو جائے لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ تو من لاقیہ ہو پچھلے کو بھی صحیح ہے جو اللہ کو اس طرح ملے کہ اس نے کچھ شرک کیا ہو شعیع کچھ بھی یہ تنویر تنقیر کی کچھ بھی شرک کر لیا بڑا ہو چھوٹا ہو فرمایا کہ داخل اللہ وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اور ایسا داخل ہوگا کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکے کچھ بھی کر اس کے نام میں نمازیں ہوں روزے ہوں تحجد نفقات ہو سب برباد ہو جائیں گے اور اس کا یہ شعر کہ چاہے ذرے کی مقدار میں ہو اس کے لیے ہلاکت تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گا یہ بات ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے ہمیشہ یہ شرک کا خوف دل میں جو ہے وہ پیمس رہے اور دعائیں رہیں یاد رہے شرک سے بچانا اور ایسے عمل ہوں جو توحید کو مستحکم کرے اور شرک سے جو ہے وہ آفیت و نجات کا ذریعہ بن جائے جائیں اخور و خور بسرہ الحمد کرنی ہے کیا کروں Ha ha ha.